السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ہم آج جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ لاسٹ لیکچر کی ہی کڑی ہے کہ statutory requirements regarding company accounts in fact last lecture کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ which types of books of accounts are required to be kept by the companies by the companies ordinance nineteen eighty four اور ان بکس کے بارے میں میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا کہ books of original entry entry ہوتی ہوتی ہیں ہیں بکس آف سیکنڈری اور کچھ بکس جو ہوتی ہیں وہ میمورینڈم کے طور پر مینٹین کی جا رہی ہوتی ہیں لائک اسٹاک رجسٹر ہو گیا فکسڈ ایسٹ رجسٹر ہو گیا انویسٹمنٹس کے لیے رجسٹر ہو گیا ڈیٹرز کا ریکارڈ ہو گیا کریڈیٹرز کا ریکارڈ ہو گیا شیئر ہولڈرز کا رجسٹر ہو گیا for purely accounting purpose transaction سب سے پہلے ریکارڈ کی جاتی ہیں بکس آف اوریجنل اینٹری میں اینڈ دین وہاں سے پوسٹ کی جاتی ہیں books of secondary entry that is the main ledger وہاں پر اکاؤنٹ بیلنس حاصل کیے جاتے ہیں and those account balance are shown اور presented in the financial statements اب ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے وہ میمورینڈم جو ہمارے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں لاسٹ لیکچر میں we also about the source documents information is taken and then recorded into the books of accounts اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیلز انوائس ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرچیز ہوتی ہیں کریڈٹ نوٹس شیٹس اور کریڈٹ نوٹ ایشوڈ ہوتے ہیں اور ہم نے کیش میمو ریسیٹ اور کیش میمو ایشوڈ کی بھی بات کی تھی ہم نے so these were the source documents جس پہ بیس کر کے ہم بکس آف اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ تمام باتیں کس تناظر میں سیکھ رہے ہیں ایک اچھا آڈیٹر بننے کے لیے کیونکہ ایک آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا آڈیٹ کلائنٹ کون سی بکس آف اکاؤنٹ مینٹین کر رہا ہے اور کن سورس ڈاکومینٹس پر بیس کر کے وہ بکس آف مینٹین کی جا رہی ہیں اچھا یہ تو باتیں تھیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کر لی تھی will discuss regarding these books of accounts کے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس اور کیا ہم سے ریکوائر کرتی ہیں وہ جو کمپنیز آرڈیننس میں ریکوائرمنٹس ہیں بکس آف اکاؤنٹس کے ریفرنس میں ان کے مطابق کمپنی کو اور کیا کچھ باقاعدہ طور پر اپنانا چاہیے regarding these books of accounts تو جی سب سے پہلی بات ان بکس آف اکاؤنٹس کے ریفرنس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ books of accounts annually discard نہیں کر دینی چاہیے لائک like, آپ نے پرچیز ڈے بک بنائی ایئر 2007 کی اور ایئر 2008 میں جا کر آپ نے کہا جی بس وہ تو پچھلے سال کی ہوگی اس کو ضائع کر دو آپ نے ایئر 2007 کی کیش بک کو ضائع کر دیا اسٹاک رجسٹر کو ضائع کر دیا فکس ایسٹ رجسٹر کو ضائع کر دیا ایسا نہیں کرنا کمپنیز آرڈیننس ریکوائر کرتا ہے کہ these books of account should be preserved for ten years یعنی کہ آپ کو ایک سال نہیں دو سال نہیں پانچ سال نہیں دس سال تک اپنی بکس آف اکاؤنٹس کو محفوظ رکھنا ہوگا اور کہاں پر محفوظ رکھنا ہوگا اپنے رجسٹرڈ آفس میں جو آپ کی کمپنی کا رجسٹرڈ آفس ہے وہاں پر آپ کو اپنی بکس آف اکاؤنٹس محفوظ رکھنا ہوں گی ہاں البتہ آپ اپنی بکس آف اکاؤنٹس کو کہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ the registrar should be informed آپ رجسٹرار کو انفارم کر دیں گے کہ جی ہماری بکس آف اکاؤنٹس ہمارے رجسٹرڈ آفس میں نہیں پڑی ہوئی یہ فلانے آفس میں پڑی ہوئی ہیں لیکن in any case you have to preserve your books of account for ten years اچھا ان بکس آف اکاؤنٹس کے بارے میں کمپنیز آرڈیننس مزید ایک بات ریکوائر کرتی ہے واضح طور پر وہ کیا ہے کہ these books of account should give a true and fair view of the state of affair of the company and should contain explanation of transaction اب یہ وہ بات ہے جو کہ بارہا ہم پچھلے لیکچر کے اندر ریپیٹ کر چکے یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کرنے کی ذمہ داری مینجمنٹ کی ہوتی ہے اور آڈیٹر نے تو اس بات کے بارے میں اوپینین دینا ہوتا ہے کہ میرے مطابق ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں اسٹیٹ آف افیئرس کا اس کمپنی کے اب یہ کمپنیز آرڈیننس نے بھی اس کے بارے میں واضح کر دیا کہ جو بکس آف اکاؤنٹس آپ مینٹین کر رہے ہیں کل کو کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں تھا اس لیے ہم نے بس مینٹین کر لیا یہ چیزیں ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں کمپنیز آرڈینس ریکوائر کر رہا اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ these books should give true and fair view of the state of the affairs of the company. اور پھر اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ آپ نے پرچیز کو ریکارڈ کر لیا آپ نے فکسڈ ایسٹس کو ریکارڈ کر لیا آپ نے لون جو لیا ہے اس کی اکاؤنٹنگ ریکارڈ کر لی بات ختم ہو گئی آپ سے ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس اس کی جو ہے وہ بتانی ہوگی سے متعلق جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کو وہ اپنی بکس آف اکاؤنٹس کے اندر بتانا ہوگا تاکہ جو بھی شخص بکس آف اکاؤنٹس کو انسپیکٹ کرے تو اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائے بھلے اس کو اکاؤنٹنگ نالج ہو یا نہ ہو ایک layman having no accounting knowledge having no accounting background وہ جب ان بکس آف اکاؤنٹس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ بکس آف اکاؤنٹس بتا کیا رہی ہیں اس لیے اس کے اندر تمام ایکسپلینیشن جو ہیں وہ کلیئرلی مینشن ہونی چاہیے regarding those transaction and financial information یہ بکس آف اکاؤنٹس کے بارے میں اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے تو ہم نے بکس آف اکاؤنٹس کے بارے میں ابھی تک جو سیکھا وہ کیا کہ چند بنیادی بکس آف اکاؤنٹس مینٹین ہونا چاہیے جس میں کیش سیٹس اور کیش پیمنٹس کی بات تھی ہم نے یہ بھی سیکھا کہ پرچیز اور سیل کے لیے بکس آف اکاؤنٹس مینٹین ہونا چاہیے جس میں کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا پرچیز ڈے بک اور سیلز ڈے بک کے بارے میں پھر ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے بارے میں بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کی بات بھی ہم نے سیکھی لاسٹ لیکچر کے اندر اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میمورینڈم رجسٹرز مینٹین کیے جا رہے ہوتے ہیں فکس ایسٹ رجسٹر کی بات میں نے آپ سے کہی میں نے آپ سے اسٹاک رجسٹر کی بات کی میں نے آپ سے ڈیٹرس رجسٹر کی بات کی جسے سبسڈی لیجر بھی کہا جاتا ہے ڈیٹرس کا then I talk about creditors subsidiary ledger ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں بہت زیادہ تو اس کے لیے بھی آپ ایک رجسٹر مینٹین کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ قرضے لے رکھے ہیں تو اس کا ایک میمورینڈم ریکارڈ آپ نے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کے ساتھ مینٹین کرنا ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کا آپ نے رجسٹر مینٹین کرنا ہوتا ہے ڈیبینچر ہولڈرز کا آپ نے رجسٹر مینٹین کرنا ہوتا ہے یہ تمام میمورینڈم ریکارڈ ہیں ایز سچ ان ریکارڈز کے بغیر بیلنس شیٹ بن جاتی ہے اور آپ نے بنائی ہے بچپن سے آج تک آپ نے بیلنس شیٹ کو ٹرائل بیلنس سے اٹھا کر بنایا آپ کے پاس کوئی فکسڈ ایسٹ رجسٹر نہیں تھے کوئی آپ کا شیئر ہولڈر رجسٹر نہیں تھے اسٹاک رجسٹر نہیں تھے ڈیٹرز میمورینڈم ریکارڈ آپ کے پاس نہیں تھا کریڈیٹرز میمورینڈم ریکارڈ آپ کے پاس نہیں تھا you are having a single trial balance with you اور آپ نے بیلنس شیٹ بنا لی تھی تو بات یہ ہوئی کہ بیلنس شیٹ کا بنایا جانا ضروری نہیں ہے صرف اور صرف ہمیں ہر طرح کی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہر لحاظ سے ڈیٹیلڈ ہو اور یوزر جو ہماری فائنینشل انفارمیشن کا ہے وہ اس کو ٹھیک ٹھیک انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو یہ چیز ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس کو بکس آف اکاؤنٹ کے اندر پرووائڈ کر دیتے ہیں اور اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ بکس آف اکاؤنٹ صرف اسی سال کے اندر نہیں موجود ہوتی بلکہ پچھلے دس سال کی بکس آف اکاؤنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں یعنی کہ ٹین ایئرس تک اس کو ہم پرزرو کرتے ہیں رجسٹرڈ آفس میں یا کہیں اور رجسٹرار کی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے نا اور پھر یہ کہ یہ books of accounts should present fair true and fair view of the state of the affair of the company یہ باتیں کلیئر ہوگی یہ باتیں تھی جی بکس آف اکاؤنٹ سے متعلق اب ہم باتیں کرنے لگے ہیں اینول اکاؤنٹ سے متعلق جب بات کرتے ہیں اینوئل اکاؤنٹس کی تو annual accounts means financial statements financial statements پہلے بھی آپ کو یاد کروا چکا ہوں مزید سن لیجئے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ صرف اور صرف بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں balance sheet income statement statement of changes in equity cash flow statement and notes to the accounts جو کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کن اکاؤنٹنگ پالیسیز کو فالو کیا جا رہا تھا ان فائنینشل اسٹیٹمنٹ کو بنانے کے لیے اب یہاں پر ان اکاؤنٹس کے بارے میں جو کہ سالانہ اکاؤنٹس ہم نے پیش کرنے ہیں اس کے بارے میں کمپنیز آرڈینس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو کمپنیز آرڈیننس اس کمپنی کے پہلے اینوئل اکاؤنٹس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ first accounts of a company must be presented before the annual general meeting within eighteen months from the date of incorporation اچھا یہ بات تھی فرسٹ اکاؤنٹس کی اب دیکھیے ان کارپوریشن سے ورڈ آپ نے ایٹین منتھس کے اندر اندر اینوئل جنرل میٹنگ کال کرنی ہے ان کارپوریشن ہو گئی کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی اس سے آن ورڈ ایٹین منتھس کے اندر اندر آپ نے اینوئل جنرل میٹنگ کال کرنی ہے یہ پہلی اینوئل جنرل میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر آپ نے پہلے اینوئل اکاؤنٹس پیش کر دینے یہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ انہی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائے گئے اکاؤنٹس کو وہ آڈیٹر آڈیٹ کر رہا ہے اور اس نے یہی اوپینین دینا ہے کہ میرے مطابق یہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں according to the requirements of the companies ordinance 1984 بنائی گئی ہیں اب اگر اس کو ریکوائرمنٹس ہی معلوم نہیں ہوں گی تو اوپینین پھر اس کا جو ہوگا وہ کس بات پر بیس کر رہا ہے اس لیے یہ باتیں میں آپ کو جو کہ کل کے آڈیٹر ہیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے اینوئل اکاؤنٹس جو ہیں وہ within eighteen months of the date of incorporation آپ کو بنانے ہیں اور اینوئل جنرل میٹنگ میں پیش کرنے اب پہلے اکاؤنٹس تو بن گئے اب سبسیکٹلی جو بھی آپ کے اینوئل اکاؤنٹس ہوں گے وہ ہر اینوئل جنرل میٹنگ سے پہلے بنائے جائیں گے اور اس اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر پیش کیے جائیں گے اکاؤنٹس کو جنرل میٹنگ کے اندر پیش کیا جانا بہت ضروری ہے اب آپ نے اپنے اکاؤنٹنگ ایئر کی کلوزنگ ڈیٹ سے onward annual general meeting کے درمیان تھری منتھس کا وقفہ پانا ہے صرف اس تھری منتھس کے وقفے کے اندر اندر ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا بنایا جانا ضروری ہے یہ میں مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ یہ مینجمنٹ کے پاس تھری منتھس ہیں اس مینجمنٹ نے بیلنس شیٹ ڈیٹ یعنی کہ closing date of the accounting year balance sheet date سے لے کر آنورڈ تھری منتھس کے اندر اندر اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینوئل اکاؤنٹس کو پرپیئر کرنا ہے کرنا ہے پیش کرنا ہے اپنے شیئر ہولڈرس کو اور پھر اس نے جنرل میٹنگ بھی جو ہے ہولڈ کرنی ہے اور یاد رکھیے کہ اسی دوران میں مینجمنٹ نے اپنے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کروانا ہے کلیئر اب آڈٹ کروانے میں بھی ٹائم لگتا ہے لہذا مینجمنٹ کے پاس کلوزنگ ڈیٹ سے onward annual general meeting کے درمیان میں میکسیمم ٹائم پیریڈ جو ہے وہ تھری منتھس ہے اچھا یہاں پر ایک پروویژن موجود ہے کہ in the case of listed company the commission and in other cases the registrar can extend this period of a term not exceeding two months کہ یہ جو تھری منتھس کا پیریڈ ہے آل دو کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی تھری منتھس کے اندر اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تمام پروسیس کو اکاؤنٹس پریپیئر کرنے کے پروسیس کو آڈیٹ کروانے کے پروسیس کو کرنے کے پروسیس کو لیکن یہاں پر کمیشن لسٹڈ کمپنی کی صورت میں اور رجسٹرار باقی کمپنیز کی صورت میں ٹو منتھس تک کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے اس سے زیادہ کی نہیں یا ایک اور بات آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمیشن سے کیا مراد ہے اور رجسٹرار سے کیا مراد ہے when we talk about commission تو it is S C C P securities and exchange commission of Pakistan and when we talk about registrar تو this registrar is the companies registrar میں پاکستان کے سینیریو میں آپ لوگوں کو اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہوں اور پاکستان کے سینیریو میں ہی باتیں کروں گا پاکستان میں ایس سی پی کا آفس ہے اسلام آباد میں mainly that is the commission is the body in fact that regulates the company affairs that monitors the company affair ٹھیک ہے یہ تمام کمپنیز کے اوپر ایک اتارٹی ہے securities and exchange commission of Pakistan اب اس نے چار رجسٹرار بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں ایک کراچی میں موجود ہے ایک لاہور میں موجود ہے ایک اسلام آباد میں موجود ہے اور ایک آزاد کشمیر میں موجود ہے وہ رجسٹرار اس کمیشن کے تحت کمپنی افیئرس کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ایز فار ایز concerned اس کے بارے میں معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے ہم لسٹڈ کمپنیز کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ کمیشن کے ساتھ اپنے رابطے میں رہیں کمیشن مسٹ نو کہ لسٹڈ کمپنی کے کیا میٹرز ہیں اور اس لسٹڈ کمپنی کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے دیکھیے لسٹڈ کمپنی بہت سینسٹیو ایک آرگنائزیشن ہے کیونکہ لسٹڈ کمپنی میں پبلک کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے لسٹڈ کمپنی کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج کے اندر موجود ہیں ہیں ٹریڈ ہوتے ڈیلی اس کے اوپر بڈز لگتی ہیں سیلنگ بائنگ ہو رہی ہے بروکرز موجود ہیں ہر طرح کی فلکچویشن جو آپ کی اکانومی کے اندر ہیں اس لسٹڈ کمپنی کو افیکٹ کرتی ہیں اس کے شیئرز کو اس کی شیئر ویلیو کو افیکٹ کرتی ہیں لہذا اس کے بارے میں کمیشن جو ہے ہر لمحہ انفارمڈ ہونی چاہیے لسٹڈ کمپنی کے بارے میں تو بہت سی انفارمیشن ڈائریکٹلی کمیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی ہاں جو نان لسٹڈ کمپنیز ہیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں ان کے بارے میں رجسٹرار کے لیول پر بہت سے معاملات پا جاتے ہیں سو so, آپ کو یہ کمیشن اور رجسٹرار کی موٹی سی ایک ڈسٹنکشن بتانی تھی اس چیز کو بہرحال ذہن میں رکھیے گا کہ جو رجسٹرار ہے وہ کمیشن ہی کا ایک ذیلی ادارہ ہے ہے کمیشن ہی کے کنٹرول میں اس سے ہٹ کے کوئی اور ادارہ یا اس کے پیرل کوئی ادارہ نہیں ہے سو so, بات ہو رہی تھی کہ تھری منتھس کے اندر اندر کون سے three months the balance sheet date balance sheet date means closing date ٹھیک ہے from the balance sheet date three months کے اندر اندر اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے ہولڈ کرنا ہوتی ہے اور اس اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر اکاؤنٹس پیش کرنا ہوتے ہیں اینوئل اکاؤنٹس اور ان اکاؤنٹس کو انہی تھری منتھس کے اندر اندر آڈٹ بھی کروانا ہوتا ہے اپروو بھی کروانا ہوتا ہے اور شیئر ہولڈرس کو بھی ہم نے بھیجنا ہوتا ہے اس اینوئل جنرل میٹنگ سے پہلے پہلے ہاں اس ڈیوریشن کے اندر ایکسٹینشن مل سکتی ہے لسٹڈ کمپنیز کو کمیشن کی طرف سے اور باقی کی تمام کمپنیز کو رجسٹرار کی طرف سے لیکن وہ ایکسٹینشن ٹو منتھ سے زیادہ کی نہیں ہوگی یہ بات کلیئر ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس پڑھ رہے ہیں ریگارڈنگ کمپنی اکاؤنٹ کلیئر اور کمپنیز کو ہی ضروری ہوتا ہے آڈیٹ کروانا لہٰذا this is very much to the course of auditing اب اگلی بات آتی ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ کی تو اکاؤنٹنگ پیریڈ کے ریفرنس میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم 12 منتھس کی اکاؤنٹنگ کیا کرتے ہیں جنرلی ہم نے ہمیشہ سے فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو بنائی ہیں اس میں income statement for the accounting year ending on a specific date balance sheet as on the specific date which is in fact the closing date also is balance sheet date تو وہ بارہ مہینوں کا ہی ہوا نا اکاؤنٹنگ ایئر لیکن ہم اکاؤنٹنگ پیریڈ کو بارہ مہینوں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں وہ جو بھی حال ہوگی اس کی اجازت آپ کو رجسٹرار سے لینا ہوگی کوئی بھی کمپنی ہو اگر وہ اپنے اکاؤنٹنگ پیریڈ کو بڑھانا چاہ رہی ہے کسی بھی بنا پر تو اس کے لیے اجازت کمپنیز رجسٹرار دے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ ایسا کر لیں من مرضی نہیں ہوگی اس مینجمنٹ کی کہ چاہے تو کبھی ٹویلو کی اکاؤنٹنگ بتا دے اور کبھی ٹویلو منتھ سے زیادہ کی اکاؤنٹنگ کر کے بتا دے اور کبھی منتھ سے کم کی اسٹیٹمنٹس پیش کر دے ٹھیک ہے جی ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ ہم نے بکس آف اکاؤنٹس کے بعد اکاؤنٹس کی بات کی اور اکاؤنٹنگ پیریڈ کی بات کی اب میں بات کرنے لگا ہوں آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی تو فوری طور پر ذہن میں آ جاتا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ ایک آڈیٹر سے کروایا جا رہا ہے اور اگر وہ کمپنی ہے تو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ اس فائنینشل اسٹیٹمنٹ کو آڈیٹ کرنے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ لاسٹ لیکچر میں ہم سیکھ چکے ہیں اب کمپنیز آرڈینس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس جس میں میں آپ کو کمپونیٹس گنوا چکا ہوں بیلنس شیٹ انوالو ہے انکم اسٹیٹمنٹ جس کو کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں statement of changes in equity ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے نوٹس ہیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ایکسپلینیشن کے لیے ان سب کو آڈٹ کروانا ضروری ہے اور وہ audited financial statements along with the auditors report ان کو تمام شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا before the annual general meeting اور جو کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں وہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ copy of accounts auditors report and report should be sent to every member at least 21 one days before the an general meeting یعنی کہ کمپنی نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو آڈٹ بھی ہو چکی ہوں گی along with the auditor's report and director's report اپنے شیئر ہولڈرس کو این جنرل میٹنگ کے ہولڈ ہونے سے ٹوینٹی ون ڈیز پہلے اپنے ممبرس کو بھیجنی ہے اب آپ دیکھ لیجیے کہ وہ ممبرس جو شیئر ہولڈرس ہیں جنہوں نے اینوئل جنرل میٹنگ میں اپروو کرنا ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو ان ممبرس کو 21 ون ڈیز پہلے فائنینشل اسٹیٹمنٹس آڈیٹ کر کے پہنچ جانی چاہیے تب جا کر اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر وہ ممبرس وہ شیئر ہولڈرس ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے بارے میں کوئی اعتراض اگر ہو تو وہ کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں مینجمنٹ سے یا آڈیٹر سے ایکسپلینیشن لے سکتے ہیں اور آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جس جنرل میٹنگ میں آڈیٹڈ اکاؤنٹس پیش ہونا ہو وہاں پر آڈیٹر کو خود سے یا اس کے ریپرزینٹیو کو موجود ہونا ضروری ہے اس کی ڈیوٹی ہے یہ ہم نے ڈیوٹیز میں پڑھا تھا اب وہاں پر اینوئل جنرل میٹنگ میں آڈیٹر موجود ہوگا بات کلیئر اچھا جی یہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں جن کو بنانے کے لیے کمپنیز آرڈیننس بات کر رہا ہے وہ کمپنیز آرڈیننس ساتھ ہی ساتھ اپنے اسکیجل میں کمپنیز آرڈیننس کے ساتھ نا کچھ اٹیچڈ ہیں ان میں ان کے کانٹینٹس کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ آپ نے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا کچھ شو کرنا ہے بریفلی اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے ہے fourth schedule of the companies ordinance 1984 اور جو نان لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے لیے fifth schedule of the companies ordinance 1984 ہے جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو بنانی ہیں جو اینوئل اکاؤنٹس بنانے ہیں ان کو کس ترتیب سے شو کرنا ہے اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہونا چاہیے بہرحال میں اس کی ڈیپ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کمپنی اکاؤنٹس اس لیول پر اس وقت آپ کو نہیں پڑھا رہا لیکن ایک جنرل اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں جو کہ ایک آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے آل دو یہ باتیں جو ابھی جسٹ میں نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو شو کروں گا یہ آپ ڈیٹیل سے پریویس کورسز میں پڑھ چکے ہیں جو ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا کورس تھا اس کے اندر آپ ڈیٹیل سے اس بات کو پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پر میں اس لیکچر کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر انڈیپینڈنٹلی اس لیکچر کو بھی آپ لے رہے ہوں تو آپ کو وہ تمام باتیں ریکال ہو جائیں جو کہ انفیکٹ اس وقت اس لیکچر کی ضرورت ہے تو دیکھیے اس وقت ہمارے سامنے ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کی بیلنس شیٹ موجود ہے یہاں پر میں نے یہ چیز ڈسکرائب نہیں کی کہ یہ لسٹڈ کمپنی کمپنی ہے کہ نان لسٹڈ میں نے ایک جنرل ایک کمپنی فارمیٹ جو ہے بیلنس شیٹ کا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا بہرحال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ if the company is a listed company تو اس کے لیے فورتھ اسکیجول موجود ہے اور if a company company is non listed تو اس کے لیے fifth of the companies ordinance موجود ہے اس کی ڈیٹیلز اگر آپ نے پڑھنی ہو اس پہ ریسرچ کرنی ہو تو میں نے آپ کو ایک لنک دے دیا اس سے آن ورڈس آپ اس کی ڈیٹیل ریسرچ کر سکتے ہیں اس وقت جو آپ کو فارمیٹ دکھایا جا رہا ہے ایک جنرلی جو ایک کمپنی بیلنس شیٹ کا فارمیٹ ہے یا کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے وہ میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس میں ایسٹس ایسٹس کی کی کیٹیگریز جب جاتی ہیں تو بنیادی طور پر دو کیٹیگریز ہیں non current asset and current assets non current assets میں فردر اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے fixed assets long term investments long term advance and and prepayments deferred cost جو فکسڈ ایسٹس ہیں وہ فردر اسپلٹ کیے جاتے ہیں into two categories tangible fixed assets and intangible assets اور یہ جو ٹینجیبل فکسڈ ایسٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ٹینجیبل فکسڈ ایسٹس میں land building plant and machinery furniture and fixture motor vehicles اس قسم کے تمام یہ فکسڈ ایسٹس آ جایا کرتے ہیں اور انٹینجیبل فکس ایسٹس کی جب بات کرتے ہیں اس میں copyrights patent software design pattern اس قسم کی تمام باتیں آ جاتی ہیں یہ انفارمیشن آپ کی فکسڈ ایسٹ کے تحت آتی ہیں سو so, ایک بیلنس شیٹ میں جب ہم ایسٹس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے نان کرنٹ ایسٹس اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی اور اس کے بعد کرنٹ ایسٹس اب جو کرنٹ ایسٹس ہیں یہ بھی آپ نے ایک ترتیب میں لکھنے ہیں میں یہاں پر آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت ڈیٹیلڈ ترتیب جو اس کی ہے وہ نہیں سیکھ رہے اس کے لیے آپ بے شک اسکیڈ میں جا کے دیکھ لیجئے گا بس جنرل موٹی موٹی سی ایک دو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اب لائک جو کرنٹ ایسٹس ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اسٹاک لیں گے اور سب سے آخر میں آپ کیش ان ہینڈ لیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ گروپنگ اینڈ مارشلنگ جو ہے یہ کمپنیز آرڈیننس کے ریفرنس میں بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو کمپنیز آرڈیننس نے آپ کو گروپنگ اینڈ مارشلنگ کے ریفرنس میں بتا دیا آپ نے اس کو فالو کرنا اب کرنٹ ایسٹ میں سب سے پہلے آپ نے اسٹاکس کو لینا ہے پھر آن ورڈ آپ کے ریسیویبلز اور short term investment short term loans advance cash at bank اور پھر فائنلی کیش ان ہینڈ یہ میں نے آپ کو ایک ترتیب جسٹ یاد دلائی ہے اسی طرح سے ہم بات کریں گے آنرس آنرس کی کی سائٹ اسے آپ دیکھیے میں ہم شیئر کیپٹل کی بات کریں گے آرڈنری شیئر کیپٹل کی اور ریزروس کی بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم نان کرنٹ لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں اب یہ چیز ذہن میں رہے آپ کے کہ شیئر کیپٹل اینڈ ریزروس مل کے آنرس اکویٹی بن گئے اور جو آپ کی نان کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ جب آپ کی اونرس اکویٹی میں شامل ہوتی ہیں تو آپ کے پاس کیپٹل امپلائڈ کی فگر آ جایا کرتی ہے یہ کیپٹل امپلائڈ ریپرزینٹ کر رہی ہے کس کو ان ایسٹس کو جو کہ آپ کے نان کرنٹ اور کرنٹ ایسٹس ہیں مائنس کرنٹ لائبلٹیز کے بعد جو آپ کے پاس فائنل پوزیشن آتی ہے اس پوزیشن کو لہذا ایک نظر دوبارہ بیلنس شیٹ کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ٹوٹل ایسٹ میں سے کرنٹ لائبلٹیز کو لیس کیا تو آپ کے پاس کیپٹل امپلائڈ امپلائڈ آیا اور پھر آپ نے اس کو کو کیپٹل فائنینس کہاں سے سے کیا owners equity and non current liabilities یہ تو تھا جی آپ کا بیلنس شیٹ کا فارمیٹ بیلنس شیٹ کے فارمیٹ کے بعد اب آپ انکم اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ بھی ملازہ کر لیں انکم اسٹیٹمنٹ میں یو نو ویری ویل کہ ہم نے انکمس اور ایکسپینسز کو نیٹ آف کرنا ہے اور ہم نے پروفٹ کی فگر کو حاصل کرنا so the format is very simple کہ آپ سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو لیس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ آپریٹنگ ایکسپینس کو لیس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو پروفٹ فرام آپریشن آتا ہے اس میں ادر انکمس کو ایڈ کرتے ہیں فائنینشیل ایکسپینس اور انکم ٹیکس کو لیس کرتے ہیں اور آپ کے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس آتا ہے اب یہ فارمیٹ جو ہے ایز سچ کمپنیز آرڈیننس میں اس ترتیب سے نہیں دیا ہوا لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ سے بھی اپنانی ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ کو اپناتے ہیں کمپنیز کی اجازت دیتا ہے ہمیں لہذا اس انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ میں موجود آئی ایس ون نے آپ کو فارمیٹ دیا ہوا انکم اسٹیٹمنٹ کا اگر آپ کو یاد ہے تو یہ وہی والا فارمیٹ ہے پھر statement of changes in equity میں ہم جو پروفٹ ہمارا پچھلے سال کا ریٹینڈ ہوتا ہے اس میں اس سال کے پروفٹ آفٹر ٹیکس کو شامل کرتے ہیں ڈیویڈینڈس جو ہم نے پے کیے اس سال میں اسے مائنس کیا اور پھر جو ریزروس کی طرف ہم نے پروفٹس کو ٹرانسفر کیا وہ لیس کیا تو ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ آ جاتا ہے سو so, یہ آپ کے پاس statement of changes in equity ایک بہت اہم کمپونیٹ ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا آپ نے جس کے اندر پروفٹ کی اپروپریشن بتا دی کہ جو پروفٹ ہمیں ڈیورنگ دا ایئر ارن ہوا اس کو ہم نے کس طرح سے اپروپریٹ کیا اس میں سے کتنا پروفٹ ریزرو کے طور پر ہم نے ٹرانسفر کر دیا اور اب کتنا پروفٹ ہمارے پاس موجود ہے ہماری آنرس اکوٹی میں ریٹینڈ پروفٹ کے نام پر سو so, جی یہ میں نے آپ کو تین اہم کمپوننٹس کے فارمیٹ دیے اس کے علاوہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے اور نوٹس کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے اینوئل اکاؤنٹس کا حصہ ہوتی ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بڑی تاکیدن کہوں گا کہ آپ کسی بھی لسٹڈ کمپنی کی اینوئل رپورٹ ضرور اپنے پاس رکھیے کسی بھی کمپنی کی اس کے لیے you simply visit stock exchange اگر آپ لائک like لاہور میں کراچی میں یا اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں تو آپ ان تینوں اسٹاک ایکسچینجز میں جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہی تین اسٹاک ایکسچینجز ہیں اور اگر آپ کہیں اور رہتے ہیں تو آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کے پاس چلے جائیے ان سے آپ کہیے کہ جی ہم اس طرح سے آڈیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں ایک اینول رپورٹ ریکوائرڈ ہے آپ پلیز ہماری ہیلپ کیجئے ہمیں ایک اینول رپورٹ دے دیجئے وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے آپ چاہیں تو کسی بینک سے بھی کمپنی کی اینول رپورٹ لے سکتے ہیں کیونکہ بینک نے بھی لونز ایڈوانس کرنے کے لیے کمپنی سے آڈیٹڈ اکاؤنٹس منگوائے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں بڑی پیار محبت سے آپ ان سے بات کریں گے وہ آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کے پاس اینول رپورٹ ہونا ضروری ہے کسی بھی کمپنی کی اب نیکسٹ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ باتیں اسی اینول رپورٹ سے متعلق ہیں جس میں کہ ہم اینول اکاؤنٹس کی باتیں کر رہے ہیں اور اینول اکاؤنٹس میں میں نے آپ کو بتایا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں تین فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے فارمیٹ ڈسکس کر لیے اور جو میں نے آپ کو ریفر کیا ہے کہ آپ کے پاس اینوئل رپورٹ ہونے چاہیے وہ اس لیے کہ وہاں پر آپ کو کیش فلو اسٹیٹمنٹ کا بھی فارمیٹ مل جائے گا اور نوٹس میں کیا باتیں ہوتی ہیں وہ بھی مل جائے گا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ کمپنی اکاؤنٹس کے نوٹس میں کیا انفارمیشن موجود ہوتی ہے اکاؤنٹنگ پالیسیز کس طرح سے بتائی جاتی ہیں کون کون سی اکاؤنٹنگ پالیسیز ہوتی ہیں اور ایکسپلینٹری ڈسکلوئرس کیا ہوتے ہیں اب جو اہم بات ہم اس وقت سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو اپروو کس نے کرنا ہے جو اپروول ہے ان اکاؤنٹس کی وہ بی او ڈی سے ہے سب سے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹر اپروو کرتی ہیں اب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس کی جب اپروول ہو جاتی ہے فائنلی تب اس کو پھر آپ ایشو کرتے ہیں اب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون اپروو کرتے ہیں اس کے لیے کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ the account should be approve by the board of directors the balance sheet shall be signed by the chief executive and one director chief executive board of directors کا جو چیئر کر رہا ہوتا ہے بی او ڈی کی میٹنگ کو وہ اور ایک ڈائریکٹر یہ دونوں مل کر اینوئل اکاؤنٹس کو سائن کرتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انفیکٹ بنیادی طور پر چیف ایگزیکٹو اور ایک ڈائریکٹر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ذمہ داری لینے کے لیے اس پہ سگنیچر کر دیتے ہیں اگر chief executive out of the country ہے تو پھر دو ڈائریکٹر جو ہیں اس کو سائن کر رہے ہوں گے ہاں ساتھ ریزن ضرور بتا دیں گے کہ کیوں چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سائن نہیں کر سکا اس کو اچھا اب نیکسٹ بہت اہم بات وہ یہ کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہم نے سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ these copies of income forward to the stock exchange listed companies کے لیے دس از مینڈیٹری کہ وہ کمیشن یعنی کہ C P registrar companies registrar and stock exchange کو اپنی audited financial statements along with auditor report اس کی فائیو فائیو کاپیز پرووائڈ کریں گے لسٹڈ کمپنیز کوئی چھوٹ نہیں اپنی آڈیٹیڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس کو جی companies registrar securities and exchange commission of Pakistan and stock exchange جہاں پر وہ رجسٹرڈ ہیں انہیں پانچ پانچ کاپیز وہ پرووائڈ کریں گے اور اگر وہ لسٹڈ کمپنیز نہیں ہیں تو نان لسٹڈ کمپنی کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ وہ دو کاپیز جو ہیں وہ پیش کریں گے and private companies are not required to file their account with the registrar لین جی یہ بات تھی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو سرکولیٹ کرنے کے ریفرنس میں کہ لسٹڈ کمپنیز کے لیے تو ضروری ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بالکل بھی کسی کو نہ پیش کریں کیونکہ آپ دیکھ لیں سینسیٹیوٹی جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں کہ نہیں لہٰذا پھر وہ جو ریگولیٹری اتارٹیز ہیں وہ ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس منگواتی ہیں اور اس کو پڑھتی ہیں اور سارا اس کے اوپر پھر اپنا پروسیس چلاتی ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے اتنا زیادہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہے فیملیز یا فرینڈس آپس میں مل کر چلا رہے ہوتے ہیں اچھا اب لسٹڈ کمپنیز کے لیے ایک اور بہت اہم بات وہ یہ کہ listed companies quarterly financial statements بناتی ہیں اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کروائیں یا نہ کروائیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انہوں نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اپنے ممبرس کو بھی اور رجسٹرار کو بھی اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی اب وہ جو کوارٹرلی اکاؤنٹس ہیں کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں صرف لسٹڈ کمپنی کے لیے ضروری ہیں وہ financial statement first quarter second quarter third quarter کیونکہ فورتھ کوارٹر پہ تو جب ختم کریں گے تو بات پورا سال کمپلیٹ ہو گیا نا تو یہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کوارٹر کے ریفرنس میں ذہن میں رکھیے گا کہ لسٹڈ کمپنی کو فائنینشل اسٹیٹمنٹس آئی در آر ہزار اور not they shall file with the registrar and the commission three copies thereof اور ہاں اس کی اپروول بورڈ آف ڈائریکٹر سے لینا جو ہے مینڈیٹری ہوگی سو so, یہ بات کلیئر ہو گئی کہ quarterly financial statements non listed companies کو سرکولیٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی تو بات ہی نہیں ضروری اس کو تو آپ چھوڑ ہی دینا ہاں البتہ لسٹڈ کمپنیز وہ اپنی کوارٹرلی فائنینشل اسٹیٹمنٹس اس کوارٹر کے اینڈ ہونے کے بعد within one month registrar کو بھی اور کمیشن کو بھی بھیج دیں گے اور یہ کوارٹرلی رپورٹس ممبرس کو بھی اور جس اسٹاک ایکسچینج میں وہ رجسٹرڈ ہیں اس اسٹاک ایکسچینج کو بھی بھیجی جاتی ہیں اصل میں بات پھر وہی آ گئی کہ ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں ہر بات کو اور ہر بات کو بتا دینا چاہتے ہیں اپنے آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کہ جی اس کوارٹر میں ہم نے یہ کچھ کیا ہماری فائنینشیل پوزیشن یہ ہے ہماری فائنینشیل پرفارمنس یہ ہے ہماری کیش فلوز یہ ہے اور اس کو آڈیٹ کروائیں یا نہ کروائیں یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کلیئر جی یہ باتیں اچھا ہم نے جو اب آج ساری باتیں کی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آڈیٹر ان ساری باتوں میں کیوں انٹرسٹ لیتا ہے کہ اس کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کب بنائی جانی چاہیے کتنے ٹائم ڈیوریشن کے اندر ان کو اپروو کروا لینا چاہیے کتنی دیر پہلے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو ممبرس کی طرف بھیج دینا چاہیے اینوئل جنرل میٹنگ سے پہلے پھر اینوئل جنرل میٹنگ کب ہولڈ ہونا چاہیے پھر فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو اپروو کرنے کے لیے کس کس کے سائن ہونا ضروری ہے ڈائریکٹرز میں سے یا بی او ڈی میں سے اور پھر فائنینشل اسٹیٹمنٹس کوارٹرلی جو ایشو کی جاتی ہیں وہ بھی ایشو کی جائیں آڈیٹر کو اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا ضروری ہے اس قسم کی ساری باتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں اس کے بارے میں آڈیٹر کیوں انٹرسٹڈ ہے یہ ایک آخری بات آج کی دیکھ لیجئے کہ auditor is interested in the statutory books and accounts because they are directly concern with the accounts یہ بات تو ہم نے سمجھی ہوئی ہے کہ آڈیٹرس کام ہی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر اکاؤنٹینٹ کا کام ختم ہوتا ہے تو auditors are directly concern with the accounts اس لیے ان اکاؤنٹس کے بارے میں آڈیٹر کو انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے اور they are audit evidence to be in verifying the item یہ بکس آف اکاؤنٹس یہ آڈیٹر کو ایویڈینس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں لائک like میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ میمورینڈم ریکارڈ ہوتے ہیں جس میں شیئر ہولڈرز کا رجسٹر ہے جس میں فکس ایسٹس کا رجسٹر ہے اب یہ جو رجسٹر آڈیٹر ان کو کلوزلی آبزرو کرتا ہے کہ رجسٹر مینٹین کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے کب کیے جا رہے ہیں کون کر رہا ہے کتنا انڈیپینڈنٹ ہے یہاں سے آڈیٹر کو ایویڈینس ملتے ہیں اس لیے اکاؤنٹنگ سسٹم میں ان چیزوں کی جو اہمیت آڈیٹر کے لیے وہ بہت زیادہ پھر next failure to maintain proper record of any sort cast doubt about the accuracy and reliability of the record generally کہ اگر کچھ بکس آف اکاؤنٹ مینٹین نہیں کی جا رہی لائک یہ فکس ایسٹ رجسٹر مینٹین نہیں کیا جا رہا مینجمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ کو فکس ایسٹ کے اکاؤنٹ بیلنس سے کنسرن ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ بیلنس ہم نے بیلنس شیٹ میں شو کر دی ہیں ہماری جو سیکنڈری بک آف اینٹری ہے وہاں پر فلانے فلانے فکسڈ ایسٹ کا ٹی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے لیجر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہاں سے ویریفائی کر لیجئے کہ ہم نے یہ چیزیں پرچیز کی تھی لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہی ویریفیکیشن کافی نہیں ہے آپ کو فکس ایسٹ رجسٹر نہیں اگر بنایا ہوا تو لازمن کوئی ہینکی پینکی ہے شک میں پڑ جاتے ہیں آپ آپ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان بکس آف اکاؤنٹس کا مینٹین ہونا جو ہے اس اینٹی کی ٹرو اینڈ فیئر پکچر پیش کرنے کے لیے ضروری ہے لہذا یہ بکس آف اکاؤنٹس اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے پھر ان بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کر کے جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس اس پہ بیس کر کے بنائی جاتی ہیں ان کا پراپرلی وقت پر بنایا جانا اس کا انفارمیشن آپ کو ہونا ضروری ہے کس کو سرکولیٹ کی جاتی ہیں کیا وہ واقعی سرکولیٹ ہو گئی ہیں اس کی انفارمیشن آپ کو ہونا ضروری ہے کیونکہ فائنلی آڈیٹر نے انہی چیزوں کے بارے میں تو ایک دینا ہوتا ہے فالو کیا بات کو سو so, اس لیے آڈیٹر کو یہ تمام انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے کون سی information statutory requirements regarding the company account all about for our today's lecture ان شاء اللہ تعالی ہمارے نیکسٹ لیکچر میں یوں ہی باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور آپ بائی دا ٹائم آڈیٹر بن جائیں گے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ